بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر رہے تھے ایک حدیث کا اور چھ احادیث یہ نے ذکر کی ہیں تاکہ وہ یہ بتائیں کہ اللہ کے ہاں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے اور اعلیٰ ایک چیز ہے وہاں پہ خدا کے احکامات آتے ہیں اور اس سلسلے میں ایک حدیث گزر چکی بلکہ دو اور دوسری حدیث جو ہے یہ ترمزی کی روایت ہے اور امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے یہاں اور مختلف محدثین نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور سورہ فوت کی تفسیر میں عام طور پہ مفسرین بھی اس حدیث کا ذکر کرتے ہیں یہاں پر حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا خلاصہ گویا کے بیان کر دیا اور جن الفاظ سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اللہ یہاں ایک اجتماع ہوا کرتا ہے اس کو انہوں نے لکھا ہے اور اس کے بعد ہم نے وہ اصل حدیث جہاں آئی ہے ترمزی میں ان روایات کو نکالا تو چونکہ ان روایات کے متن میں کچھ تھوڑا بہت اختلاف ہے تو اس لیے وہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہر ایک حدیث کا متن کسی نہ کسی نئے فائدے سے خالی نہیں ہے حضرت اللہ عباس رضی اللہ کی یہ پہلی روایت ہے جو امام ترمزی رحمت اللہ علیہ لائے اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو رات گزری ہے اللہ تعالی بہت بہترین صورت میں میرے سامنے آیا کال آصف ہو کال المنامی اور یہ رات کہتا ہے کہ میرا قیام یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا کہ واقعہ خواب میں ہوا اللہ تعالی کا مخلوق کے سامنے آنا اور مخلوق کا اللہ کو دیکھ لینا اس دنیا میں اہل سنت الجماعت کا ایک طرح کا اجماع ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے البتہ الگ اعلی کی تجلیات کہ وہ کس طریقے پہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اس پہ سارے ہی صوفیہ کا اتفاق ہے کہ ایسے ہوتا ہے محدثین بھی اس کے قائم ہیں اور فقہا بھی اس کے قائم ہیں اور یہ کہ آخرت میں اس پہ سب متفق ہیں کہ دنیا میں اللہ کی ذات پاک ہی کسی کو نظر آ جائے یہ ممکن نہیں لیکن آخرت میں ہوگا یہ رویت دیدار یا نہیں اہل تشریح اس بات کے قطعا ممکن ہے اور وہ کہتے ہیں کوئی صورت نہیں ہے بالکل آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں ہوگی اور اہل سنت والجماعت اس کے مقابلے میں عقیدے میں اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ یقیناً اللہ کی رویت ہوگی اور یقیناً اللہ تعالیٰ کو انسان دیکھے گا بغیر کسی کیفیت کے اب بے کیف ہونا کیسے ہے کہ جہاں پر ٹائم بھی نہ ہو اسپیس بھی نہ ہو ہمارے لیے یہ تصور کرنا ہی دشوار آدمی سوچے کہ میں کسی ایسی جگہ پر چلا جاؤں جہاں جگہ ہی نہ ہو اسپیس پائی ہی نہ جائے ایسی ایسی چیز پہ چلا جاؤں جہاں زمانہ نہ پایا جائے یہ ہمارے تصور میں ہی نہیں آتا تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق خالص روحانیت سے ہے اور اس میں ایسی چیزیں آتی ہیں مثلا اللہ تعالی نے اس کا چھوٹا سا ایک نمونہ خواب کو رکھا کہ آدمی جب خواب دیکھتا ہے تو بعض اوقات وہ پچاس سال پہلے جو دنیا سے چلا گیا اسے دیکھتا ہے اور دل عموم اللہ کے بہت سے اچھے بندے موت سے پہلے کہتے ہیں کہ دادا آئے تھے والد آئے تھے فلاں آیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان لوگوں کو گزرے ہوئے دنیا سے سینکڑوں ہزاروں سال ہو گئے اس کے باوجود وہ ان کا آنا محسوس کرتا ہے کچھ نہ کچھ سے نظر آتا ہے جو بتاتا ہے تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مجرد اور صرف عقل سے سمجھ میں نہیں آ سکتی اس کے لیے وہ روحانیت کی تلاش میں رہتا ہے اور پھر اسے تک ہوتا ہے اس لیے کہ یہ چیزیں انسانی عقل سے ماورہ ہیں اور اتنی ماورہ ہیں کہ بہت سے کائنات کے حقائق جو انسان کی سمجھ میں نہیں آتے اور روحانیت ہی سے سمجھے جا سکتے ہیں یہ بھی انہی چیزوں میں سے ایک چیز مثلاً آج سے فرض کر لیجیے پچیس سال پہلے پچاس سو برس پہلے کوئی کہتا کہ اس کائنات میں ایک جگہ ایسی دریافت ہو گئی ہے جہاں پر شراب کے سمندر ہیں تو لوگ ہنستے پچیس تیس سال پہلے کوئی مان جاتا کہ جب چاند پہ پہنچ گئے تو ممکن ہے سائنسدان کہتے ہیں تو ایسے لیکن آج سے دو سو سال پہلے اسے کون مانتا لوگ کہتے ہیں اصل میں نہیں آتا ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں کہ ناسا نے ایک رپورٹ جاری کی ہے ضروری نہیں یہ رپورٹ ٹھیک ہی ہو اس لیے کہ کسی زمانے میں انہیں چاند میں بھی پانی نظر آتا تھا پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ جتنی جتنی تحقیق زیادہ ہوتی ہے اور خلائی سفر زیادہ ہوتے ہیں چیزوں کی تنقیحات ہوتی رہتی ہیں لیکن ابتدائی رپورٹ جو انہوں نے چند دن پہلے جاری کی ہے انہوں نے اس کائنات میں ایک سیارہ جو پہلے سے دریافت شدہ ہے اور ان کی سرگرمیوں کا بہت بڑا مرکز ہے سائنٹسٹ سارے اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ یہاں پر زندگی کچھ نہ کچھ آثار ہیں اب چند دن پہلے کی رپورٹ میں وہ کہتے ہیں کہ میتھائل الکوہل کے یہاں سمندر یہ ان کی رپورٹ آئی ہے اللہ عالم کا یہ بدلے یا نہ بدلے لیکن آج کے دن اس کی تردید کا کوئی ذریعہ بھی نہیں اور ان کے پاس جو بھی دلیل ہے جس درجے میں بھی ہے وہ دلیل ہے یا تو اسی کے مقابل کی دلیل لا کے ہم اس سے رد کریں نا آج ہم رد نہیں کر سکتے وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں ایک ایسا بھی سیارہ پایا گیا ہے جہاں پر بہت بڑی بڑی چٹانیں اور جہاں پر میٹھائل الکوہل کے سمندر ہیں شراب پینے والوں کے لیے سمندروں کی تعداد میں شراب وہاں دستیاب ہے تو اب جو کچھ بھی ہے یہ ایسی چیز ہے جس کو سائنس نے دریافت کیا اور انسان اس لیے اسے مانتا ہے کہ اب اس کا مشاہدہ ہوا بالکل ٹھیک اسی طرح ابن خلدون رحمت اللہ علیہ نے جو ایک چیز کہی ہے ابن خلدون کہتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں تم اپنی عقل سے سوچ اور سمجھ سکتے ہو یا جتنے ہوا سے تم کام لیتے ہو انبیاء علیہ السلام کو ایک حص اور زیادہ دی گئی ہوتی تم نبوت اس حص کی وجہ سے وہ چیزیں بتاتی ہے جو عقل نہیں بتا سکتی اور اس سے غالباً مثال بھی دی ہے کہ کوئی آدمی پیدائشی طور پر بہرا ہو آپ اس کے سامنے موسیقی بجاتے رہے اس کے لیے موسیقی کا وجود اور عزم دونوں برابر ہے اسی طرح ایک انسان نبوت کی اس حص سے واقف نہیں ہے جو نبی جانتا ہے تو انبیاء علیہ السلام جو کچھ چیزیں جانا کرتے ہیں وہ چیز اور ان کے علاوہ غیر نبی اس کے علم میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے غیر نبی اس کو نہیں جان سکتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات میرے پاس آئے اب وہ کیسا تھا یہ ایک روحانی چیز ہے اس میں تو انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے انہوں نے فرمایا تھا کہ خواب میں میرے ساتھ یہ ہوا لیکن دوسری روایات میں بالکل تصریح آ گئی ہے کہ یقینی طور پر کہ خواب میں ہوا اس کی آپ اس عزیز کو دیکھیں تو یہاں آئے کہ انہوں نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ خواب میں ہوا دوسری عزیز کو دیکھیں تو وہاں یقینی طور پر آ جاتا ہے خواب میں اسی لیے حدیث پر فتوا دینا کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ ایک ہی حدیث کے سارے جتنے بھی ٹیکسٹ ہیں جتنے بھی متون ہیں اس کے سامنے نہ کسی بھی معاملے میں جب کوئی آدمی ڈائریکٹ حدیث سے فتوا دیتا ہے تو حدیث سے فتوا دینا جائز نہیں ہوتا جب تک کہ اسے پتا نہ ہو کہ کس راوی نے کس حدیث میں اسی متن میں اسی ٹیکس میں کس لفظ کا اضافہ کیا کہ اسی کو دیکھے تو کہے گا انہیں تو شک تھا کہ پتا نہیں خواب تھا کہ نہیں تھا اس لیے ہم یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے ابھی آگے جو تیسری روایت آ جائے گی اس میں وہ کہتے ہیں یقینی طور پر خواب میں ایسے ہوئے تو اب جس آدمی کے سامنے دونوں احادیث نہیں ہوں گی وہ فیصلہ نہیں کر پائے گا تو اس لیے ڈائریکٹ حدیث سے فتوا دینا یہ بڑا مشکل ہو جایا کرتا ہے کیونکہ اتنا علم ہو کہ یہی روایت جو بخاری میں آئی ہے اس میں یہ الفاظ ہیں جو مسلم میں آئی ہے یہ الفاظ وہاں راوی نے کچھ اور کہا ہے یہی مسجد احمد میں آئی ہے اس میں کیا الفاظ ہیں ابن ماجہ میں کیا الفاظ ہیں تو وہ الفاظ جہاں بدلتے جاتے ہیں کہیں تو واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تبدیل فرما دیتے ہیں اور کہیں ایسے ہوتا ہے کہ سننے والا راوی اس چیز کو تبدیل کر لیتا ہے تو اس لیے بڑا علم چاہیے یہاں یہ کہتے ہیں یہ پھر بات آئے گی یہاں دیکھیے یہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے یہ خواب میں ہوا فقال اور انہوں نے فرمایا کہ یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ جانتے ہیں کہ ملائے اعلیٰ میں فرشتے کس چیز پر بحث کر رہے ہیں میں نے کہا اللہ مجھے معلوم نہیں ہے تو پھر کیا ہوا فوضا بین کتفیہ اور اللہ تعالی نے اپنا ہاتھ رکھا میرے دونوں شانوں کے درمیان بردہ یہاں تک کہ میں نے اس ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کی بین نے اپنی چھاتی میں او قال فی نہری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ خدا کے ہاتھ کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی اپنی رگے جامع میں اپنی شہرگ میں پالن تو ماف سماپاتی اور جان لیا کہ جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں یہاں پر پہلی بات یہ آ گئی کہ ملا اعلیٰ میں کس چیز پر بحث ہے بچہ صاحب رحمت اللہ اس سے ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ملائے اعلیٰ کا وجود پایا جاتا ہے اس کائنات کے علاوہ بھی کئی ایک وجود ہیں لیکن یہ وجود کتنے ہیں کہاں ہیں کس طرح ہیں کہاں پائے جاتے ہیں بہت سے وجود اس دنیا میں بھی پائے جاتے ہیں مگر ہماری آنکھیں انہیں نہیں دیکھ پاتی بسن فرشتوں کا ایک پورا جہان اس دنیا میں ہے ہم نہیں دیکھ پاتے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ چیلنج کیا ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ تم جو مجھے اور میری آیات کو جھٹلاتے ہو نشانیوں کو تو جب ہم کسی کی جان لے رہے ہوتے ہیں تو پھر اس وقت تم آ کر بچا لیا کرو اس کو ہمارے فرشتوں سے مراد ہے یہ کہ جب جان نکل رہی ہوتی ہے اس وقت تم بچا لیا کرو اور کون جان نکالتا ہے کیسے آتے ہیں یہ انسان کو آنکھ سے نظر نہیں آتا وہ اس کا انکار کر بیٹھتا ہے کتنے جہان جہان اس ایک میں آباد ہیں جنات ہیں پوری دنیا ان کی آباد ہے وہ کیا کیا کام کرتے ہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ رکھا میرے دونوں شانوں کے درمیان یہاں تک کہ اس کی ٹھنڈک میں نے محسوس کی اپنی چھاتی میں دو ایک چیز چاہیے کہ نہری اس اس رگے جام میں شہرت میں میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ رکھا اللہ تعالیٰ کی جو تین طرح کی صفات ہیں اور ہمارے معاشرتی حضرات نے اس پر خاصی لمبی بحثیں کی ہیں ان میں سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات کی ہے پہلی قسم اللہ تعالیٰ کی کی ذاتی صفات ہے یعنی علم حیات قدرت ارادہ سما بسر اور کلام یہ آٹھ صفات اللہ کی ذاتی ہیں جن کا ماننا ہر مسلمان کے لیے ضروری دوسری اللہ تعالیٰ کی صفات وہ ہیں جو فیلی ہیں اور فیلی صفات میں خالق کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے کہ وہ زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے عزت بھی دیتا ہے ذلت بھی دیتا ہے وغیرہ وغیرہ اور تیسری صفات اللہ کی وہ ہیں جو خبریاں ہیں خبری صفات وہ ہیں جو سوائے اس کے کہ انبیاء علیہ السلام خبر دیں یا اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں خبر دے اور کسی کو پتہ نہیں چل سکتی ان خبری صفات میں وہ تمام چیزیں جن جن کا اس بات کتاب و سنت میں کیا گیا ہے مثلا یہاں پہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ رکھا صحیح بخاری کی روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں جہنم پہ رکھ دے گا قرآن کریم میں آتا ہے کہ انما یوبا یعنی جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے در حقیقت اللہ اللہ کے ساتھ بیعت کی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یز اللہ فوق ایدیہم اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا بہت ہی تو ان آئے ہیں نا ہم نے نور علیہ السلام سے کہا کہ آپ کشتی بنائیے آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں تو جتنے آزاد کا ذکر آیا ہے اب زبان تنگ ہے زبان کو اور الفاظ نہیں ملتے کیا کریں تو آزاد غلط استعمال کرنا پڑتا ہے کہ جتنے آزاد کا ذکر اللہ کے لیے کتاب و سنت میں آیا ہے وہ ہر ہرگز ہر مخلوق سے کوئی مشاورت نہیں رکھتے اللہ کا ہاتھ یقیناً اس کی مخلوق کے ہاتھوں جیسا نہیں ہے اور نہ اس کا چہرہ اور آنکھ مخلوق کی آنکھوں جیسی ہے یہ صفات خبریاں ہیں اس کے بارے میں سب سے اچھا موقف جو اطلاق کا تھا وہ کہتے تھے ان الفاظ کو سنو ان پر ایمان لاؤ اور اس بحث میں مت پڑو کہ ان کی کیفیت کیا ہے اللہ کی صفات کیفیت سے بھی پاک ہیں اور اللہ کی صفات تجسیم سے بھی پاک ہیں ان میں جسمانیت نہیں اس لیے کو سب سے بڑی ٹھوکر جس چیز پہ لگی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے صفات خبریا کو جسمانیت قرار دیا اور ہمبلیوں کو اس سے زیادہ عقیدے کے باب میں کوئی ٹھوکر نہیں لگی اور اب بھی جو ہنگلی علماء سعودی وہ اسی بات کا پرچار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ ایسی چیزیں ہیں جیسے چہرہ ہے اس کا بیٹھنا ہے عرش پہ ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں اور ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے دفع شبہ تشبیر جو کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے خاص خاص طور پہ اس کا ذکر کیا ہے اور ایک جملہ تو انہوں نے ایسا لکھا ہے وہ کتاب کے شروع میں کہتے ہیں اس جملے کو کئی حملیوں نے نقل بھی کیا ان کی کتاب بھی شب یہی سے مل جاتی ہے انہوں نے کہا حملیوں دو تمہارے کرتوت ایسے ہیں تمہارے چہرے پہ دو داغ ایسے لگ گئے ہیں کہ سمندروں کا پانی بھی اسے نہیں دھو سکتا تم نے اتنی کبھی حرکت یہ کر دی ہے ایک تو یہ کہ اللہ تعالی کے لیے تم نے صفات خبریہ میں اللہ کے لیے جسم کو ثابت کیا اور یہ اس حد تک بڑھ گئے تھے ابن جوزی رحمت اللہ کی تردید لکھنی پڑی ان میں اتنی جرت پیدا ہو گئی تھی معاذ اللہ معاذ اللہ انہوں نے ان کی کتابیں بھی چھپتی ہیں اس میں وہ لکھتا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا یہ نہ پوچھو کہ مذکر ہے یا مونس اور ایک دوسرے اس کی داڑھی کے بارے میں نہ پوچھو باقی سارا جسم میں تمہیں ثابت کر دوں اس قسم کی خرافات معاذ اللہ جب پڑھی ہیں ابن جوزی رحمت اللہ نے تو انہوں نے بھی خوب پھر اس کا لکھا اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یزید کی حمایت میں تم نے جو کتابیں لکھنی شروع کر دی ہیں یہ اہل سنت والجماعت کے موقف سے اتنی ہٹی ہوئی چیز ہے کہ سمندروں کا پانی بھی تمہارے اس داغ کو نہیں دھو سکتا تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تو یہ صفات خبریاں میں تھے اور معنی اللہ ہی کو معلوم ہے اور جسم جسمانیت قتل نہیں اور تشبیہ بھی نہیں اور پھر میں نے جان لیا جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے یہ پھر آئے گی بات آگے اگلی حدیث میں یہی یہی جملہ پھر عرض کریں گے کیا ہے فقال یا محمد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حلطری فیما یقتسم المل الاعلیٰ کیا آپ کو معلوم ہو گیا آپ نے جانا کہ کیا اس چیز میں مل اعلیٰ میں اختتام ہو رہا ہے یہ لڑائی کی یہ بحث مباحثہ لڑائی تو نہیں یہ بحث مباحثہ جس چیز پہ ہو رہا ہے ان کو نام میں نے کیا جی اللہ مجھے معلوم ہو گیا پھر کفاراتی اس بات میں کہ کفارات کیا ہے کفار کفر عربی میں کہتے ہیں نا چھپا دینے کو اسی لیے کسان کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے تو کفارہ جو ہوتا ہے جب انسان اس کی ادائیگی کر دیتا ہے تو اس کا گناہ گویا کہ اللہ ڈھانپ دیتے ہیں چھپا دیتے ہیں تو مجھ سے کہا کہ کفارے کیا ہیں گناہوں کے میں نے کہا اللہ اس بارے میں بحث ہو رہی ہے اور کفارات یہ ہیں کہ المقص فی المسجد بعد مسجد نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھنا نماز پڑھنے کے بعد لوگ بہت سے مسجد میں بیٹھتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں سوائے اس کے کہ فوجیوں کی مسجد ہو آپ کہیں دیکھیے گا کینٹ میں یہ آرمی آفیسر نماز پڑھتے ہیں نا یہ کینٹ کی جتنی مساجد ہوتی ہیں ٹھیک وہ فرض کا سلام پھرا اور بس اتنی دیر جتنی دیر میں نماز پڑھنے اس بعد مسجد بالکل خالی ہو جاتی ہے ایک دم سے وہاں کوئی نہیں بیٹھا کرتا اور چاہے بھی کوئی ہو یا کوئی معذور ہی ہو تو بیٹھے وغیرہ کرنا جو بھی چل پھر سکتا ہے نا ان کی مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں اور عام آپ پبلک میں دیکھیں یا پھر بھی کچھ نہ کچھ دیر لوگ بیٹھے رہتے ہیں یہ ہے جو کروایا کہ دیکھو اس کا مسجد میں ٹھہر جانا نماز کے بعد اس کے کفارہ کفارہ ہے گناہوں کا بل مشی اقدامی اور پاؤں پہ چل کے آنا الجماعت جماعتوں کی طرف جماعتوں میں شرکت کے لیے مسجد میں جماعتیں ہوتی ہیں اس کے لیے پیدل آنا اسی لیے حدیث میں آیا تب مساشری رضی اللہ کے متعلق کہ وہ آتے تھے تو لوگوں نے ان سے کہا اس سے سعد رضی اللہ کے متعلق بھی آیا ہے کہ وہ آتے تھے جمعہ پڑھنے کے لیے تو پیدل آتے تھے اور ان کے پاؤں پر گرد بھی پڑتی تھی تو جب وہ بوڑھے ہو گئے تو لوگوں نے کہا حضرت آپ سواری پہ چلے جایا کریں تو انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیدل چلنے کی فضیلت بیان کی جمعے کے لیے جو شخص پیدل آئیں اور ان کے پاؤں پر گرد بڑھ جائے تو فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جو جہنم کی آگ سے بچا لے گی ایک جگہ یہ آتا ہے کہ یہ جو گرد ہے اللہ کیا نام ہے امال میں تولی جائے گی ایک جگہ یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو قدم بھی چلیں گے اور اس پہ مٹی بڑھ جائے گی اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ کو جمع نہیں کرے گا تو وہ پیدل آتے تھے جمعے کی نماز پڑھنے یہ عام نمازوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اس کے لیے پیدل آئے تو اس لیے مسلمان عام طور پر پیدل ہی جاتے تھے تو چار منٹ پانچ منٹ چل دیے سوائے اسلام آباد کے یا تو گاڑیوں پہ آتے ہیں باقی اور جگہ آپ دیکھ لیں تو اب بھی عام مسلمان پیدل ہی نماز کے لیے آیا کرتے ہیں یہاں کیونکہ گاڑیاں موٹر سائیکل سڑکیں سب چیزیں میسر ہیں تو اس لیے لوگ آ جاتے ہیں لیکن یہ کہ فرمایا یہ بھی ہے اور تیسری چیز یہ فرمائی کہ اس باغ الوضو اور وضو کا پورا کرنا فلم ان حالتوں میں جن حالتوں میں ناگوار گزرتا ہے مثلا شدید سردی پڑ رہی ہے اس میں ناگوار گزرتا ہے ٹھنڈے پانی سے گزرنا اور یہ جو روایت میں آگے لگ رہے ہیں اور جو شخص یہ کام کرے گا تین کہ نماز پڑھ کے پچھلے مسجد میں بیٹھے اللہ کو یاد کرے دوسرے جماعت میں شرکت کے لیے پاؤں پہ یعنی پیدل چل کے آئے اور تیسرے ناگواری کی حالت میں بھی وہ وضو کرے وہ علی کا جو شخص یہ کرے گا خیرین وہ خیر کے ساتھ جیے گا اور مرا بھی خیر کے ساتھ من اور اس کے جو گناہ ہوں گے ہو اس طرح ہی پاک ہو جائے گا ان گناہوں سے جس طرح اس کی ماں نے جنم دیا تھا تو اس دن وہ پاک تھا یہ تین چیزیں بتا دی کہ اگر کوئی کرے گا تو خیر کے ساتھ زندگی گزاری اس نے اور مرا تو خیر کے ساتھ مرا اس سے اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ کسی موم انسان کو ایمان پر موت آ جائے حقیقت میں سب سے بڑا انعام اللہ کا دنیا میں بس اس شخص پہ ہے جس شخص کو اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ لے جائے چاہے جیسا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو لیکن عقیدہ ٹھیک تھا ایک دن بخشش ہو جائے گی <clears throat> اور اگر عقیدے میں گڑبڑ تھی تو پھر جتنی بھی گڑبڑ تھی اسی کے بقدر اللہ کے یہاں سزا ملے گی اگر وہ عقیدے کی گڑبڑ بدڑ کی حد تک تھی تو اس کی سزا اور معاذ اللہ کفر تک پہنچے گی تو ظاہر ہے اس کی سزا ملے گی پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز پڑھ لیں فکل اللہ اصل فخر خیراتی تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کیجئے جب آپ نماز پڑھیں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ نماز پڑھ پڑھیں تو نماز کے آخر پر یہ دعا مانگیں شیخ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ یہ حضرات اسی طرف گئے شیخ نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی بھی احادیث بھی آیا ہے کہ نماز کے بعد یہ دعا نماز کے بعد یہ دعا تو وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص نماز پوری کر لے درود شریف پڑھ لے بس اس کے بعد جو دعائیں مانگے گا کلام پھیرنے سے پہلے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ دعائیں مانگے اس لیے وہ اس عزیز کو بھی لائے ہیں اسی طرح سے معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے آخر پر یہ دعا مانگا کرو کہ اور وہ دعا وہ بھی وہ اس طرح سے معاذ رضی اللہ عنہ کے حدیث سے بھی انہوں نے استدلال کیا اس طرح بہت سی احادیث شیخ لائے ہیں یہاں بھی یہ ہو گیا کہ جب تم نماز پڑھ لو تو پھر یہ دعا مانگا پھر دوسری صورت اس کی ہو سکتی ہے کہ نماز سے جب فارغ ہو جائے تو پھر اس وقت انسان یہ دعا مانگے تو دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو آپ یہ دعا مانگا کیجئے کہ اللہ اصل خیر الخیراتی اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جو نیکی کے کام ہے کرنے کے وہ میں کر سکوں کل منقراتی اور اللہ ترک کر دوں ان چیزوں کو ان گناہوں کو چھوڑ دوں جو گناہ منکر ہیں ہیں یعنی جن پر انکار کیا گیا یا جو ناگوار گزرتے ہیں ذات باری تعالیٰ کو وہ حب المساکینی اور اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مسکین اور کمزور لوگوں کی محبت مجھے دے دے فضا عرب کا بھی روادی کا فتنتن اور اللہ جب آپ یہ ارادہ فرما لیں کہ اپنی مخلوق کو کسی فتنے آزمائش میں ڈالیں گے فخنی علیہ غیر مختون تو اللہ مجھے اس آزمائش میں ڈالے بغیر اپنی طرف اٹھا غالبت درجہ دوسری بات آگے آ گئی کہ ایک تو ہے گناہوں کا معاف ہونا اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کفارہ کیا ہے یہ بات آگے دوسری ہے کہ کوئی آدمی اس کا کفارہ کوئی نہ ہو اتنا اچھا ہو نہ نیک ہو کہ کوئی چھوٹے موٹے سلیلہ گناہ ہو گئے قواعد سے اس کا اجتناب تھا اور اس انسان نے وضو کیا نیکیاں کی اس میں اس کے گناہ کھل گئے رہ گئی اس انسان کے لیے اب درجوں کی بلندی تو مجھے تو وہ ملائے عالم یہ بحث ہو رہی تھی ارشاد السلام کے سلام کو عام کرو تعام الام اور لوگوں کو کھانا کھلانا اور صلاح کو اور رات کو نماز پڑھنا پر ناس و نیام اور لوگ جب کے سوئے ہوئے ہوں تو اس صورت میں نماز کا پڑھنا یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کے درجوں کو اللہ آپ کے ہاں بلند کر دیتی ہیں خدا کے ہاں انسان کھل پاتا ہے دوسری روایت آگی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس میں بھی عام ترمزی رحمۃ اللہ نے کہا کہ آتانی ربی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو میں نے دیکھا کہ آسن صورت بہت ہی اچھی صورت میں فقال یا محمد اللہ تعالیٰ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بول لبئی کر بھی بتا دے میں نے عرض کیا کہ پروردگار میں حاضر ہوں خوبی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ مجھ سے پوچھا کہ یہ ملائی اعلیٰ میں کس چیز پر بات ہو رہی ہے طرف لا ادری میں نے کیا اللہ میں نہیں جانتا تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دست مبارک میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا یہاں تک کہ اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی اور میں نے جان لیا بین المشرق والمغرب جو کچھ کے مشرق اور مغرب کے بیچ میں تھا یہاں پہلی روایت میں لفظ آ گئے تھے کہ عالم تو معاف استما واقعی و معاف لفظ آسمانوں اور زمینوں میں جو اٹھا میں نے جان لیا دوسری روایت میں آ گیا کہ مشرق اور مغرب کو جان لیا یہ الفاظ کا فرق ہے ابھی تیسری روایت آگے آ جائے گی اس میں کیا آ گیا اس میں یہ آیا کہ میں نے اس کے انداز درجات اور کفارات کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ پاؤں کے چل کے مسجدوں میں جماعت سے نماز پڑھیں گے اور ناگوار ناگواری کے باوجود پورا کریں گے اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے رہیں گے وہ میں حافظ علیہ اور جو کوئی ان کی حفاظت کرے گا ان چیزوں کی آشا بحی اس سے زندگی گزاری تو قید کے ساتھ اور وفات بھی اس کی قید پر ہوئی اور وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے اس کی والدہ نے اسے جنم دیا تھا تیسری روایت ہے جس کو شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر لیا ہے اور اس روایت میں جو چیزیں آئی ہیں وہ زیادہ ہیں اس روایت سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ثابت کرنا چاہتے ہیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور یہ ذرا تفصیل ہے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رک گئے من صلاح صبح صبح کی نماز سے پہلے یعنی دیر سے آئے حتیٰ کدنا یہاں تک یہ قریب ہو گیا کہ ہم عین شمس سورج کا عین دیکھ رہے تھے سورج کو دیکھ رہے تھے کیا کیا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بھی چونکہ وہی تھا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سو جاتے تھے تو کرام کے رام رضی اس لیے نہیں اٹھاتے تھے کہ ممکن ہے خواب دیکھ رہے ہوں ممکن ہے وہی کی کیفیت خواب کی ہو تو ایسے نہ اٹھانے پہ گناہ ملے تو نہیں اٹھاتے تھے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو بھی نہیں کھٹکھٹاتے تھے بلکہ اس کی بہت ہلکی صورت ہوتی تھی یعنی یہ کہ وہ کھٹکھٹاتے تھے تو صرف ناخنوں سے ہلکی سی آواز تاکہ پتا بس کسی کو چل جائے یہ چیزیں اور ویسے بھی کسی کو نیند سے اٹھانا اس سے بھی شریعت نے منع کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود رات کو جب تشریف لاتے تھے صحابہ رضی رضی اللہ اللہ عنہ عنہ عائشہ کہتی ہیں ایسے سلام کرتے تھے کہ اگر ہمیں جاگ رہی ہوتی تھی تو جواب دے دیتی تھی اور اگر کوئی سو رہا ہوتا تھا تو اس کی نیند میں خلل نہیں پڑتا تھا تو نیند سے کسی کو بیدار کرنا ویسے بھی کوئی اچھی بات نہیں سمجھی گئی تو کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ فخر جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ تشریف لائے اور نماز کے لیے اقامت کہی گئی جمع کی ہو گئے لوگ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی و تجوز اپنی صلاحتے ہی اور اپنی نماز کو آپ نے مختصر کیا جب اپنے سلام پھیرا تو آپ نے بلند آواز سے فرمایا کہنا اپنی اپنی جگہوں پہ قائم رہنا کما ان تم جیسے بیٹھے ہوئے اسی طرح بیٹھے رہو اپنی اپنی جگہ پہ رکے رہو اور میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ کیوں ماں بتا نہیں جس چیز نے مجھے تمہارے پاس آنے سے روک دیا انی کم تو من اللہ میں رات کو اٹھا تبدیل تو میں نے وضو کیا پس اللہ تو آپ کو دیر علی اور میں نے اتنی نماز پڑھی جتنی اللہ نے مجھے توفیق بخشی اور پھر کیا ہوا کہ میں اونگنے لگا اور اونگ میں یہ اونگ بوجھل ہو گئی یعنی نیند کے قریب قریب پہنچ گئی پر میں نے اپنے پروردگار کی زیارت کی بہت اچھی صورت میں اب آپ دیکھیں پہلی روایت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تھے یا معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آ گیا کہ یقیناً آپ نے فرمایا مجھے اونگ آئی اور اونگ گہری ہو گئی یعنی بہت اچھی نیند کی کیفیت تاری ہو گئی یہ ہے فرق حدیث میں اس لیے جو لوگ ڈائریکٹ حدیث سے فتوا دیتے ہیں نا فکہ اور محدثین کہتے ہیں کسی شخص کے لیے فتوا بنائے رات حدیث سے دینا اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ اس حدیث کے سارے ترک اور متون کا پتہ نہ ہو اسے پتہ نہ ہو کہ کس روایت میں کیا الفاظ آئے ہیں کیا کہاں پر کن الفاظ کو کس طرح ادا کیا گیا آیا بالمانہ روایت ہے یا بال لفظ ہے کیا چیزیں یہ ساری موبائل محدثین نے کی ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لگا میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا بہترین صورت میں یہ صورت کیا تھی اللہ تعالیٰ کی اس پہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات تھی اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے لیے ذاتی تجلی کو مان کر پھر وہ اس وقت کہتے ہیں کہ ذاتی تجلی جو ہوتی ہے یہ خاتم الولایت کو نصیب ہوتی ہے جہاں پر ولایت کا اختتام ہو جاتا ہے حضرت آگے فرماتے ہیں یہ امام رحمۃ اللہ علیہ کہ پھر رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرے رب میں حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ملا اعلیٰ میں بحث کس بات پر ہو رہی ہے اللہ کے رسول مجھے معلوم نہیں ہے رب اے پروردگار کالہ سلاسن تین مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے یا تین مرتبہ عرض کی گئی کالا پر آئی تو, تو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے شانوں شانے کے شان دونوں شانوں کے درمیان رکھا ہے اور میں نے اس کی ٹھنڈک سینے میں محسوس کی فض جل لی کلو شعین و ہر چیز کی جو تھی وہ اجلی ہو گئی ظاہر ہو گئی مجھ پر اور میں نے جان لی ہر چیز اجلی ہو گئی اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلیات کی اور ہر چیز میرے سامنے آ گئی یہ ہے وہ دلیل جو بہت سے لوگ ان چیزوں سے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دیکھے تینوں میں تینوں مختلف الفاظ آ گئے ایک جگہ یہ آ گیا کہ میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں اور ایک جگہ یہ آ گیا کہ مشرق اور مغرب کو اور یہ تیسری جگہ آ گیا کہ ہر چیز یہ کل کا لفظ جو ہے نا اس پہ بہت سے اہل بدت یہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کا کل علم اللہ نے دے دیا تھا غیر میں کوئی پوشیدہ چیز نہیں رہی تھی حالانکہ ایسے نہیں ہے کہ کل کا لفظ قرآن کریم میں خود کئی جگہ آیا ہے اللہ تعالیٰ نے کل کل کو اسی میں مراد دیا ہے جیسے ہم اور آپ لیتے ہیں ہیں جیسے عام لوگ زبان میں بولا کرتے آدمی کہتا ہے کہ کل چیزیں معلوم ہو گئی مطلب جس فیلڈ کی بات ہو رہی ہے اس کی ساری چیزیں مجھے پتا چل گئی آدمی کبھی کہتا ہے کہ یہ جو کچھ تم کرتے ہو نا کمپیوٹر اور جی جی یہ ساری باتیں مجھے معلوم ہے تو وہ اس فیلڈ کا کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کی ساری باتیں پتا چل گئیں اس کے یہ برکت نہیں ہے کہ اس فیلڈ کے علاوہ کائنات کے سارے علوم بھی اسے حاصل ہو سلیمان علیہ السلام کے ذکر میں بھی آتا ہے <clears throat> انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر چیز دے دی گئی ہر چیز اللہ نے دی ہے ہر چیز سے کیا مراد ہے اللہ نے کل کا کل دے دیا یہ تو نہیں ہو سکتا اسی لیے یہ جن درود شریف کے سیگوں میں آتا ہے نا کہ اللہ اتنا درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھیج جتنے عدد جتنی فکر تیرے علم اس رحمت اللہ بڑا برا بناتے تھے اور منع فرماتے تھے کہتے تھے کہ اللہ کا علم تو اس کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں تو اس طرح کے الفاظ کا استعمال حضرت فرماتے تھے یہ بے ادبی چیزیں اسی لیے دلائل الخیرات پڑھنے کو زیادہ اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ اس میں ایسے جملے آئے اسی طرح یہ کل جو ہے کل کا مسئلہ یہ ہے کہ کل مطلب یہ کہ وہ وہ جو چیزیں اس سے متعلقہ ہیں مجھے معلوم ہو گئی بس اتنی بات ہے اسی طرح ملکہ بلکیز کے بارے میں آیا ہے کہ کل چیزیں انہیں عائد فرما دی گئی تو ملکہ بلکیز کو کل چیزیں کون سی دے دی گئی تھی جو اس کی حکومت کی ضروریاتی اللہ تعالیٰ نے اسے سکھا دی یا یہ کہ اس کے تجربے نے اسے سکھا دی یہ چیزیں ہیں یہاں جو لفظ آیا ہے کہ تجلی اللہ تعالیٰ نے کی تو یہ تجلی کا ایسا لفظ ہے جس کی خالص تشریح کی ہے صوفیہ تجلی کہتے ہیں کسی چیز کے ظاہر ہونے کو اور بہت مشکل چیز ہے کہ اس کو کس طرح کیا جائے کہ تجلی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اسما اپنی صفات اور اپنی ذات اس کا اظہار کرتا ہے پھینکتا ہے سالک پر اور جو آدمی اللہ کی طرف جانے کا راستہ سلوک کا طے کرتا ہے اس پر جو چیزیں پھینکی جاتی ہیں پروردگار عالم کی طرف سے اسے تجلی کہتے ہیں اور تجلی کہتے ہیں کسی چیز کا ظاہر ہو جانا کسی چیز کا اجلا ہو جانا اور لغت کے علاوہ دوسرے معنی میں صوفیا کے یہاں تجلی کا مطلب یہ ہے ظاہر اور ظاہر ہونے کے علاوہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنا اظہار کرتی ہے اور جو صورت اس کے لیے اللہ اپنے اظہار کے لیے چنتا ہے اس صورت کو تجلی کہتی اللہ کی اظہار اپنا اظہار کرتی ہے اور اس اظہار کے لیے جس صورت کو وہ چن لیتی ہے وہ صورت اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوتی ہے ہر وہ شان اور وہ کیفیت اور حالت جس میں اللہ تعالیٰ کی کسی صرف اور اس کے فیل کا اور اس کی ذات کا اظہار ہو وہ چیز تجلی کہلاتی پس جلدی کی عام طور پہ چار قسمیں ہوا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی چار قسموں سے پہلی قسم جو ہوتی ہے وہ تجلی آثار کی ہوتی ہے تجلی آثار کی کیسے ہوتی ہے جیسے جیسے موسا علیہ السلام نے آگ دیکھی اور ان میں خود بھی آگ کی طلب تھی اب جب آگ دیکھنے کے لیے وہ گئے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کی آثار انہیں آگ کے نظر آئے اور وہ قریب ہوئے تو وہاں سے آواز آئی اللہ میں تو اللہ ہوں اس ساری کائنات کا بلا شرکت غیر رب ہوں یہ ساری چیزیں آئیں اسے کہتے ہیں تجلی آثاری اور یہ تجلی سوری بھی کہلاتی ہے تجلی سوری کا مطلب یہ ہے کہ وہ شکل اور صورت کی رنگ میں سامنے آتی ہے جیسے آپ کی ایک شکل تھی آپ کی ایک صورت تھی نقشبندی سلسلے کے حضرات میں حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ اس کو کوئی قطن اہمیت نہیں دیتے اتنی زیادہ بلکہ وہ کہتے ہیں یہ تجلی سوری جو ہوتی ہے پر جو ہوتی ہے یہ تو بچوں کے لیے کھلونے ہیں ظاہر کیے جاتے ہیں کہ بچے کا ذرا دل لگ جائے تجلی سوری پر وہ یہ اشار فرماتے ہیں تو موسا علیہ السلام پر ابتدا میں جو تجلی ہوئی ہے وہ صورت نا وہ آپ کی صورت میں ہوئی ہے اور یہ تجلی سوری کبھی کبھی کبھی خیالات میں بھی آتی ہے کبھی کبھی خوف میں بھی سالک کو نظر آتی ہے شیخ اگر نہ نہ پڑھا لکھا ہو یا نہ جانتا ہو پڑھا لکھا بخیر کیا لیکن اگر ان مراحل سے گزرا ہوا نہ ہو تو وہ اس تجلی سوری کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے سالک نہیں کہاں اڑنے لگا کچھ بھی نہیں ہوتا حالانکہ بنواتے ہیں یہ صرف بچوں کے کھیل ہیں جو دکھائے جاتے ہیں تاکہ آگے چلا جائے اور یہ ہمیشہ پھر تعبیر کی بھی محتاج رہتی ہے اس کی تعبیر بھی دینی پڑتی ہے کہ جو تجلی اس پر ہوئی ہے وہ کس اس قسم کی ہوئی ہے پھر اس کے بعد تجلی ہے جو دوسری وہ تجلی فیلی ہوتی ہے تجلی فیلی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی صفت کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے یا اس کی صفات کو دیکھتا ہے اور بندے کا اپنا ارادہ قدرت سب کچھ سلب ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے چیز میں اللہ کی وہ قدرت کو دیکھتا ہے یہ جو تجلی اس پہ پڑتی ہے اور کائنات کی ہر چیز میں اللہ کی قدرت کو دیکھنے لگتا ہے یہ تجلی فیلی اور جب تجلی فیلی کسی انسان پر پڑتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ وہ احتجاج چھوڑ دیتا ہے وہ کہتا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے بس اللہ کی جانب سے ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہے تعلی شانو کی مرضی یہی ہے اس لیے اس میں کیا جانا رسم الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے تو کسی نے کہا حضرت آپ نے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں حصہ نہیں لیا تو فرمانے لگے کہ میں نکلا تھا جہاد میں حصہ لینے کے لیے تو ہم جب اپنی مسجد سے نکلے تو میں نے دیکھا انگریزوں کی فوج جا رہی ہے اور علیہ والسلام انگریزوں کی فوج کے ساتھ ہی تھے تو میں نے کہا لو جب ان کا ارادہ یہی ہے کہ انگریزوں کو پتہ دینی ہے تو اب کون لڑے گا اس سے تو میں واپس اپنی مسجد جا کے بیٹھ گیا تجلی پھیلی جب پڑتی ہے تو ایسی چیزیں صورتیں نظر آتی ہیں اور شیخ اگر کمال کا ہو تو یہ جاتا ہے جو اس انسان پر پڑی ہے مثلا سالک دیکھتا ہے کہ اس کے سر پہ پگڑی باندھ دی گئی اب سالک یہ جو دیکھتا ہے تو شیخ سمجھ جاتا ہے کہ یہ پگڑی عزت یا ذلت کی محاذ اللہ جو باندھی گئی ہے اس انسان کے سر پہ یہ کیا چیز ہے وہ تجلی یہ فیلی ہے جو اس پڑتی ہے آدمی کبھی خود دیکھتا ہے کیونکہ وہ ان مراحل سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں میں شاید اس لیے وہ تجلی فیلی کو دیکھتے ہیں کہ اچھا اب اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے اب اب تعالیٰ شانو یہ کرنا چاہتے ہیں حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ بھی اور اس کے علاوہ بہت جگہ ان تجلیات کا ذکر کیا ہے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ مجھے قیوم زمان قرار دیا گیا اور مجھ پر تجلیات کی گئیں اور پھر میں جب وہ تجلیات ان پر کی گئیں تو کہتے ہیں غصے سے بھر گیا میں اور پھر ایک جگہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ پاؤں جسم سے چنگاریاں نکلنے لگی اور ایسی آگ میرے جسم سے نکلنے لگی کہ پورا ہندوستان آگ سے بھر گیا اس قسم کے جملے جو حضرت نے لکھے ہیں یہ حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ خود کمال کے آدمی تھے اس لیے آگے چل کے بڑا بڑی زبردست بات دیکھا ہو گیا کا مطلب یہ ہے کہ اب تعالیٰ شاہ کا ارادہ یہ ہو گیا کہ پورے ہندوستان پر جنگ اور بے چینی مسلط کر دی جائے یہ تجلی پہلی تھی اللہ تعالیٰ کی جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑی اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ چونکہ جانتے تھے تجلی پھیلی اور تجلی آسادی میں فرق کیا ہے لہٰذا فوراً سمجھ گئے کہ اب ہندوستان میں جنگ ہوگی اور وہی ہوا کیا صاحب رحمت اللہ کا انتقال ہوا سترہ سو ساٹھ اکسٹھ میں ایسے ان کا انتقال ہوا اور تریسٹھ میں اور باسٹھ کے آخر پہ احمد شاہ درانی نے حملہ کر دیا اور پھر ہوا جو کچھ کے ہندوستان میں ہوا چھ لاکھ مرہٹے مارے گئے چھ لاکھ مرہٹے مارے گئے دلہن کی فوج سے یہ اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی جو پڑی اور وہ جو تجلی پڑی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ تجلی پیلی ہے اور پھر تیسری قسم تجلی کی جو ہوتی ہے وہ صفاتی ہوتی ہے جو ابھی آٹھ صفات تعالیٰ شانو کی ماتریدیوں کے نزدیک ہیں بنائتی کے علم حیات قدرت سما ارادہ کلام تقویز یہ آٹھ صفات اللہ کی ذاتی ہیں ان صفات میں سے کسی صفت کی تجلی پڑتی اس لیے یہاں جو آیا ہے نا کہ میں نے جان لیا کہ کیا ہو رہا ہے آسمانوں میں اور زمین میں مشرق میں اور مغرب میں یا یہ کہ مجھے ساری چیزوں کا پتہ چل گیا تو یہ جو ہے بعض حضرات کہتے ہیں یہ تجلی علمی کی چیز صلی اللہ علیہ وسلم پہ علم کی تجلی ڈالی گئی اور جب علم کی تجلی ڈالی گئی تو پھر سب کچھ انہیں پتہ چل گیا حضرت سلیمان علیہ السلط پہ اللہ نے اپنی قدرت کی تجلی ڈال دی تھی اس لیے سارے جنات اور حیوانات اور انسان اور کیا کیا سب ان کے تابع ہو گئے یہ کبھی تجلیات ہوتی ہیں صفات کی مگر جب تعلق پر پڑتی ہیں تو پھر انسان کی صفات میں تبدیلی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ صفات کی جب تجلیات اللہ کی جانب سے بڑھتی ہیں تو پھر حیات ہے قدرت ہے علم ہے جس چیز کی تجلی اللہ جس تعلق پہ ڈال دے پھر اسے اسے عروج حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے مثلاً اللہ تعالیٰ کی حیات کی تجلی اس پر پڑ جائے تو پھر اس انسان کی زندگی میں طوالت آ جاتی ہے یا پھر اللہ تعالیٰ اس کے علم کو قیام استحکام بخش دیتا ہے یہ بھی ہو جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی علم کی تجلی جن نظرات پر پڑتی ہے چونکہ اس کا مبدا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی علم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی صفت علم کا مظہر ہے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان میں اتباع سنت میں قدم داخت ہو جاتا ہے اور چوتھی تجلی جو پڑتی ہے وہ ذاتی ہے یعنی ذات کی تجلی جب خالق پر پڑتی ہے سب سے قوی تجلی اللہ کی ذات کی تجلیات جب پڑتی ہیں نقشبندی حضرات کے ہاں دائرہ دائرۂ لاتا میں جب سلوک وہاں تک تعلق طے کر لے تو اللہ کی ذات کی تجلیات پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں وہ اتنی کبھی تجلیات ہوتی ہیں کہ صبح کچھ شام کچھ شام کچھ صبح کچھ اتنی تیزی سے لوگ بدلنا شروع ہو جاتے ہیں انسان بدلنا شروع ہو جاتا ہے اور اللہ کی تجلیات کی چونکہ انتہا نہیں ہے اس لیے اس آدمی کی بھی پھر انتہا نہیں رہتی روز روز ترقی ہوتی ہے اور یہی وہ مقام ہے جو چشتی صابری سلسلے میں پہنچ کے مراقبہ ذات تک ہو جاتا ہے اور یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اندازہ اس سے لگانا چاہیے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں تھے اور انہوں نے اپنے سلوک میں جو کچھ بھی ان پہ احوال آثار تاری ہوئے انہوں نے لکھ کے گنگو بھیجے صاحب گنگوئی احمد اللہ کی خدمت میں اور حضرت نے انہیں لکھا لکھا آخر پہ جو خط اس میں کہ اگرچہ وہاں یعنی مدینہ منورہ میں سب کچھ ہے مگر بہتر ہو کہ کچھ دن کے لیے یہاں آ وہ جب یہاں پہنچے ہیں تو گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے انہیں مراقبہ ذات کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ اتنی بڑی چیز بھلا میں لکھ کر کیسے بھیجی جا سکتی تھی اتنی بڑی چیز ہے مراقبہ ایسا اور پھر حضرت نظر احمد اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت نے جب اجازت دے دی تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ مجھے نقش بندیا کا سلوک طے کرنے کا شوق ہے مجھے وہ بھی کرا دیں تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ جو آخری مراقبہ میں نے تمہیں تلقین کیا ہے تمام صوفیہ کے سلاسل کی انتہا یہیں ہو جاتی ہے اور اسی کو کرو اس میں پیر مرید سے بڑھ جائے اور مرید پیر سے بڑھ جائے اتنی بڑی چیز ہے تو مراقبہ اعزاز میں جو تجلیات پڑتی ہیں خالق پہ فنا کی تو فنا بلّہ نصیب ہو جاتی ہے جب اس میں تجلی پڑتی ہے بقا کی تو بقا بلّہ نصیب ہو جاتی ہے وہ اتنی بڑی چیز ہو جاتی ہے کہ انسان کا ذرف وسیع ہو جاتا ہے اسی لیے سے مجدد الحسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ مکتوبات شریف میں ان تجلیات پر متعدد جگہ بحث کی ہے بے شمار مباحث ملیں گی حضرت رحمت اللہ علیہ جگہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو ہماری خاموشی سے نفع نہیں ہوتا اسے ہمارے کلام سے بھی نفع نہیں ہوگا ہوتا کیا ہے یہ تجلیات اتنی پہ پڑتی ہیں کہ آدمی گنگا ہو جاتا ہے بغیر ضرورت کے بات ہی نہیں کرتا کلام ہی نہیں کرتا اور جب صلاحیت آ جاتی ہے خاص طور پہ پھر کچھ نہیں کرتا پھر کوئی کچھ بھی کہے اس انسان کا حال ہی مختلف ہو جاتا ہے اس لیے جو اعلیٰ درجے کے رائے معام اللہ تھے وہ سب اس درجے میں چلے گئے تھے کہ کوئی تعریف کرے مذمت کرے کچھ کہے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی اس لیے کہ حقیقی صورت حال کا پتہ چل جاتا تھا کہ جو کچھ ہے اللہ کی جانب سے اب رہ گئی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کہ آپ نے فرمایا مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے تجلی کی تو یہ تجلی جو ہے اللہ تعالیٰ کے علم کی یا ذاتی تجلی جو ہے یہ جب ہوتی ہے تو کس طرح ہوتی ہے حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ اس پہ بحث بھی کی ہے ہوتا یہ اصل مسئلہ حضرت نے یہ چھیڑا ہے کہ کوئی ولی کسی صحابی رضی اللہ عنہ کے مرتبے کو نہیں پہنچتا اور کوئی صحابی کسی رسالت نبوت کے ادنا درجے تک بھی نہیں پہنچتا علیہ صلاح السلام یہ تو طے شدہ باتیں بحث اس پہ ہے حضرت مجدد رحمت اللہ فرماتے ہیں وہ آن کے گفتہ آن کے تجلی ذات تعالی و تقدس درمیان انبیاء بخصوص و خاتم الرسول علیہ السلام والسلام اس حدیث میں جو تجلی کا ذکر آیا ہے حضرت شاہ اللہ رحمت اللہ نے تو نہیں لکھا لیکن صوفیہ کہتے ہیں کہ ذات کی تجلی اللہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے بس اس کے علاوہ کسی کے نہیں ہوتی ابن عربی اللہ علیہ کا موقف فتوحات مکیہ میں وہ کہتے ہیں صرف اس انسان پہ اس امت میں ہوتی ہے جس پہ اللہ نے ولایت کو ختم کرنا ہے خاتم انہوں نے دیا پھر آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس مقام پر فائد کیا ہے حضرت الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ساری بحث میں کہتے ہیں کہ باقی رہ گیا یہ کہنا کہ اللہ کی ذات کی تجلی انبیاء علیہ السلاۃ والسلام میں بھی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوئی ہے وکمل تابعان ان تجلی نصیبت تو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے جو کامل ہیں انہیں بھی اس تجلی سے حصہ ملتا ہے بہامان کے تجلیات ذات نصیب انبیاء نے سطبعیت نصیب کو ملا ہے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو تو حصہ ملے اور انبیاء علیہ السلام جو پچھلے زمانوں میں گزر گئے انہیں حصہ نہیں ملا ساری بحث کا بلاتا یہ کہ ایک جماعت کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑی اور ان کی برکت اور ان کی اتباع سنت کی وجہ سے اس امت کے کاملین پہ بھی پڑی پر باقی انبیاء علیہ السلام پہ نہیں پڑی تو جب باقی انبیاء علیہ السلام کو مقام نہیں نصیب ہوا تو اس امت کے اولیاء اللہ ان انبیاء علیہ السلام سے بڑھ گئے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ولی صحابی اور صحابی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا تو اس امت کے جو کامل ہیں تجلی ذات کی وجہ سے وہ انبیاء سابقین علیہ السلام سے بھی افسر قرار پائے یہ ہے سوال حضرت رحمت اللہ اس کی نفی کرتے ہیں حضرت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علیہ السلام سب پر یہ تجلیات پڑتی ہیں لیکن اس امت میں اور پچھلی امتوں میں فرق یہ ہے کہ اس امت میں یہ تجلیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اوس ان کی پیروی کرنے کی وجہ سے اس امت کو دی گئی ہیں اس امت میں جو کامل اولیاء اللہ ہیں ہاں انبیاء برخان نعمت برفان عثما سے تو پھیلیے ہوئے اند مگر انبیاء علیہ صلی والسلام جو پچھلے زمانوں میں گزرے ہیں ان پر جو تجلیات ذات پڑی تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھی وہ اولیاء خادم علش اور جو جو, اولیاء اللہ اس امت کے ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا خاتم اور یہ جو تجلیات پڑتی ہیں ان مقام از مزلات اقدم مزلات اقدام یہ تجلیات جب پڑھنا شروع ہوتی ہیں تو سالک کے لیے گر جانے کا مقام ہوتا ہے یہ وہ چیز ہے جو رحمت اللہ علیہ تجلی سوری کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب پہلے پہل کی تجلیات سوری جو پڑتی ہیں نا سالک یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کیا نور آ گیا ہے کیا زبردست چیز ہو گئی ہے شیخ اگر کامل نہ ہو تو وہ بھی اسی میں خوش ہوتا ہے حضرت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس مقام پر پہنچ کے قدم پھسل جاتا ہے جب قدم پھسل جاتا ہے تو پھر کوئی کوئی دعوے کرتا ہے کوئی کش کا دعویٰ کرتا ہے کوئی کرامتوں کا دعویٰ کرتا ہے پھر جو آتا ہے اس کے حالات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ ابھی تو یہ پہلا مقام ہے ابھی تو چلے ہی ہیں اس راستے میں ابھی تو بالکل ابتدائی ہوئی ہے ابھی تو بہت گھاٹیاں اس کی باقی ہیں حضرت رحمۃ اللہ ہیں تحقیق آن درفا شب ازان ان فقیر در مکتوبات و رسائل خود وجوہ کا ذکر کردہ میں نے اپنے بہت سے مکتوبات میں اور رسائل میں اس کی مختلف حقیقتوں کا ذکر کیا ہے بلحق ما حقق تو فی حاضر مسودہ اور سب سے زیادہ صحیح بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ اسی خط میں ہے کہ فضل اللہ سبحان و کرم ہی تعالی اللہ کے فضل و کرم سے معلوم شریف بودا باشر کہ ہر چند جمیل انبیاء علیہ السلام والسلام بطفیل سرور علیہ السلام والسلام رضا تجلی نصیب وافر یاد رکھنا چاہیے کہ انبیاء علیہ پر بھی یہ تجلیات پڑی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے تجلی ذات کی وجہ سے جو خاص ولایت مل جاتی ہے وہ صرف اس امت کا خاصہ ہے پچھلے انبیاء علیہ والسلام کے جو پیروکار تھے انہیں اپنے نبی کی پیروی کے باوجود یہ تجلیات نصیب نہیں تھی اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پچھلی امتوں سے بھی بدتر ہوئی ذالک فضل اللہ ہوتی ہے منگیشا اور یہ اللہ کا فضل ہے اس سے چاہے وہ دے خاص کے از فضائل از فضائل و خصائص ان ولایت خاصہ شمع بن نویست اور میں اس ولایت کے جو تجلی ذات کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے بالکل معمولی سا ذکر کر رہا ہوں تنگی وقت نہ اور وقت اتنا تھوڑا ہے کہ میں سے زیادہ نہیں لکھ سکتا کاغذ جو ہے وہ وہ کم پڑ گئے ہیں عنایت اللہ اور کاغذ اس سے گریزا ہے کہ میں اس سے ساری چیزیں لکھوں ہاں اگر آپ اس بات کو سمجھنا چاہیں کہ تجلی ذات کے اولیاء اللہ کیسے ہوتے ہیں محرمان انداز اور اس رات کے جو محرم ہیں وہ میرے بیٹے ہیں آپ انہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی تجلیات ذاتی کی یعنی خواجہ معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ خواجہ سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجدد رحمۃ اللہ علیہ ان کا ذکر کیا تو یہ چار تجلیات ہوتی ہیں جو بڑی قسمیں باقی پھر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کی تجلی ہے اللہ کی صفت رحیمی کی تجلی ہے شہودی تجلیات ہیں ضروری ہیں بہت سی تجلیات ہیں اور ایسی ایسی تجلیات ہیں کہ اگر وہ نہ پڑھیں تو چیزوں کا وجود قائم نہ رہے مثلا نباتات پہ اللہ کی تجلی پڑتی ہے اور نباتات سبزی جو اگتی ہے خدا کی تجلیات پڑتی ہیں اور سبزی اپنے وجود میں آتی ہے اسی طرح حیوانات ہیں ان میں اللہ کی تجلیات پڑتی ہیں اور حیوانات اپنا راستہ جانتے ہیں اپنے اس کام کو کرتے ہیں جو اللہ نے ان کے ذمے لگا رکھا ہے اس تو قرآن نے بھی ذکر ہے اللہ نے فرمایا اوہار نحل اور تیرے پردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم اپنے گھر پہاڑوں میں بنا رہا پھر جو راستے ہم نے متعین کیے ہیں ہوا میں فصل کی سبل اربکلا ان راستوں میں چلو سمن کلی منکل سمرات پھر پھلوں سے رس کو چوسو یہ سب کچھ جسے اللہ تعالیٰ نے وہی یا الہام یا القاع اس کے دل میں ڈالنے سے تعویذ کیا ہے اسی کو صوفیہ نے تجلی سے تعبیر کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس طرح یہ تجلیات پڑتی ہیں تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تجلی پڑی اور آپ نے فرمایا کہ تجلہ جی کل شعین میرے لیے ہر چیز واضح ہو گئی اس تجلی کے بعد اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا بات کی وہی حدیث ہے کہ مجھ سے فرمایا گیا کہ دیکھیے آپ یہ بتائیں کہ کس طرح لوگوں کے درجے بلند ہو گئے میں نکالا کھانا کھلانے سے اور نرمی سے گفتگو کرنے سے اور راتوں کو نماز پڑھنے سے جب کہ وہ سوئے ہوئے ہوں یہاں پر وہ دعا طویل آ گئی ہے خود تو میں نے عرض کیا اللہ انی اصل کپڑے کال اصل اللہ نے کہا اچھا آپ مانگیے اب دعا مانگیے یہ جو تجلیات پڑی ہیں آپ دعا مانگیے خود اس سے مجدد الفسانی سرندی رحمت اللہ کے یہ حال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ کا جو ابتدائی زمانہ گزرا ہے سلوک کا اور جو اس وقت میری حالت اور کیفیت تھی میں اب اللہ سے استغفار کرتا ہوں کہ خدایا تیری بنایا میں بھی کبھی اس حال میں رہا ہوں وہ تو گناہ کی حالت تھی اتنا فرق پڑ جاتا ہے کہ آدمی انتہا پہ پہنچتی انتہا انتہا تو خیر کون پہنچتا ہے لیکن جو ترقیات دن ب دن ہوتی رہتی ہیں سلوک میں اس کی وجہ سے اپنے ابتدائی دور کو جب یاد کرتا ہے تو اسے گناہ تصور کرتا ہے کہ وہ تو گناہ تھا اور ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ توازو اور آجزی اتنی آ جاتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کچھ نہیں ہے جو کچھ کرتا ہوں یہ سب گناہ کی چیزیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا مانگی ہے میں نے عرض کیا کہ اللہ خیراتی اے اللہ میں آپ سے نیکی کے کام وہ طلب کرتا ہوں اچھے کام کیا کروں ترکل منکراتی اور اللہ آپ سے دعا یہ مانگتا ہوں کہ اے رب میں ان چیزوں کو چھوڑ دوں جو ناگوار کام ہے وہ حب المساکین اور اللہ غریب مسکین لوگوں کی محبت تجھے نصیب کر دے ممتاثر لی برہمنی اللہ میری مفرت فرما دے اور مجھے اے اللہ مجھ پر رحم کر تک فی اور اللہ جب آپ یہ ارادہ فرمائیں کہ کسی کسی کی قوم آزمائش کریں گے فتوفنی غیر تو اللہ اس آزمائش میں ڈالے بغیر مجھے اٹھا لے بس کا حبا کا اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں وہ حبا میں ٹپو کا اور اللہ اس کی محبت مانگتا ہوں جسے تجھ سے محبت ہے وہ حبا عمل اور اللہ ہر اس عمل کی بھی محبت مانگتا ہوں چاہتا ہوں کہ مجھے وہ نصیب ہو ربو یوکن یو قزرب الا کا اے اللہ جو قریب کرتا ہے تیری حب کے اس عمل کو بھی مانتا ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا حقن یہ جو بات میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا یہ بالکل صحیح ہے خود بھی اسے سیکھو اور دوسروں کو بھی اسے سکھاؤ شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اپنی اس میں تیسری حدیث ذکر کی ہے <coughs> جس سے وہ مختلف فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں اور بڑی بات یہ ہے کہ اعلیٰ کا اس کا چاہتے ہیں